بندوں گروپد کنج کرم پاسوچن روکر نکر وار بار ور مانگ ہر شری پوجنی بگتی سدا ست سنگ او شری سد گرو دیو بگوان کی جے پرا پورے وشو میں مہاں شیو کے مندر پائے جاتے ہیں باہر ودیشوں میں بھی کئی پراچین مندر مہاں شیو کے ان کے اوشیش ابھی ملتے رہ ملتی رہ رہے ہیں پرائے تو آئے تھوڑا سا شیو اور شکتی کے بارے میں بتائیں گے کہ شیو اور شکتی کیا ہے پرا کچھ لوگوں کا کچھ سمپردا کے لوگ ہیں جیسے کچھ جین سمپردا کے لوگ یا بودھ سمپردا کے لوگ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ بہان شیو بھوان رام کرشن یہ پورن اوتار نہیں تھے پورن اوتار ابھی تک میں کیول یا تو بدھ ہوئے ہیں یا بہان مہاویر کیونکہ بہان شیو کا کیونکہ بھگوان شیو کا بھی وواہ ہوا تھا اور بھگوان کرشن کا بھی وواہ ہوا تھا بھگوان رام کا بھی وواہ ہوا تھا اس پرکار سے ان لوگوں کا یہ ترک ہے کہ یہ پورن اوتار نہیں ہے بھگوان شیو اور پرائے ہمارے پرانوں میں جیسے کہ کتھانک ملتے ہیں بھگوان شیو کے بارے میں کہ پہلے بھواشیو شیو کو پراپت کرنے کے لیے آدھ شکتی کے روپ میں ستی کے روپ میں آدھ شکتی اوترت ہوئی تو اس نے تپسیا کی اور پھر بھواشیو شیو کو پایا پھر سادھنا میں کچھ ترٹی رہنے کے کارن کچھ کمی رہنے کے کارن پھر اس کو پرتیاگ کرنا پڑا شریر کا پھر وہ وہی ستی پھر پاروتی کے روپ میں اوترت ہوئی پھر اس کے پشچات پاروتی کے روپ میں آدی شکتی نے بہت شیو کو پراپت کیا اس پرکار سے کتھانک آتا ہے اور اسی اسی لیے بہت شیو کے مندر میں پاروتی یا شکتی کے تمام پرکار کے مندر مندروں کی استھاپنا لوگوں نے کی جیسے درگا اتیادی اس کو آدی شکتی کے روپ میں لوگ گنتے ہیں کنتو واستو میں شیو اور شکتی کا جو واستک جو رہسیہ ہے جیسے کہ کتھانک میں سنکھیپ سے ہم نے تھوڑا بتایا اس کا رہسیہ نہ تو بودھ اور جین والے ہی جان پا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے ہندو سمپردائے کے لوگ ہی واستو میں ان کتھانکوں کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں یعنی ہمیں کوئی واسطہ میں کوئی سچے سدگرو مہاپرش ملے ہو ان کے سرکشن میں ہی ان کتھانکوں کا واسطے رہسیہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو پھر یہ شیو شکتی ہے کیا جسے جیسے کہ شیو پران میں بہت شیو کی پوری جیونی کا الیکھ آیا ہے کہ کس پرکار سے ستی سے وواہ ہوا پھر کیسے ستی پاروتی کے روپ میں اوترت ہوئی تو اس میں جو شیو شکتی کا اخ آیا ہے اسی کو ہمارے شاستروں نے پرکرتی اور پروش بتایا جیسے کہ شری کرشن نے گیتا میں بتایا کہ ارجن ارجن سے بہت شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ سر یونیش کون تے مورت یا سمبنتی یا تاسام برہم مہد یونی اہم بیج پردپتا کہ ہے ارجن سر یونیشو یہ سمپورن جتنی بھی یونیاں ہیں اور اس کے انترال میں جتنے بھی جیو جنتو ہے ان یونیوں کے انترال میں ان سب کا میں ہی چیتن بیج روپ سے پیتا ہوں اور پرکرت دھار کرنے والی ماتا ہے ارتھات پرماتما مو روپ سے پیتا ہے اور پرکرت گردہ کرنے والی ماتا ہے جس کو آدی شیو اور شکتی بتایا گیا اسی کو پرکتی اور پورش کے روپ میں گیتا میں بتایا ہے تو پرکرتی ہے کیا جس کو شکتی کہا جاتا ہے اس پرکرتی کو ہمارے مہا پہ دو روپ سے دو روپ میں بانٹا ہے کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ بھومی راپنو وایو کم من بدھ ری امے بنا پرکرتی رشت دہا کہ پانچ تتو جل پاو گگل سمیر من بدھی اور اہنکار ان آٹھوں کو ملا کر کے یہ اشدا مول پرکرتی بنتی ہے پھر دوسرا دوسری پرکر کا سوروپ بتاتے ہیں آگے کہ اپرے متستم پرام جیوتا مہا بھاؤ ہو یہ تی جگت یہ تو آٹھ وید والی میری اشدا مو پرکتی ہے اور دوسری کو چیتن جیور چیتن پرکر جان جیواتما جسے کہا گیا ہے جیواتما کو چیتن پرکرتی بتایا گیا اسی کو پریپرکا گیا اس پرک سے پرکر کے دو بھد بتایا بہت شری کرشن نے ایک پری پرکتی ایک اپرا پرکرتی اپرا جو موڑ پرکرتی ہے اور پڑا جو چیتن پرکرتی ہے جسے جیو آ گیا ہے اسی دوکتی کو ملا کر کے یہ اسی کو شکتی کہا گیا آدی شکتی اسی کو گوسوامی تلسی داس جی نے بھی بتایا لکشمن جی نے وہاں آرام سے پوچھا کہ مایا کیا ہے تو وہاں رام نے کہا مایا بھی سنو تم دو ودیا پر دو دو مایا کے بھید ہیں ایک اودیا ایک رچائی جو گن بس جا کے پرو پریرت نہیں نجبل کے ایک تو وہ ہے جو پربھو کے پریرت ہے جس کے میں گن ہے اور دوسری ہے ایک رچ جگ گن بس جا کے پرت نہیں تاکہ ایک دش دکھ روپا جا بس جی پڑا بہت دوسری ہے جس کے کارن جیواتما انت یونوں کے چکر میں پڑی رہتی ہے ایک رچائی جگ گن بس اور ایک دش دکھ روپا جو اتنت دکھ کی خان ہے جس کے کارن منشی بار بار جن مرنگ کے چکر میں آتا ہے جس کو اشدا مول پرکرتی کہا گیا تو اس کو اودیا مایا اور مایا ودیا مایا اور اودیا مایا بتایا گوسوامی تلسی داس جی نے کبیر راج جی نے بھی اس کو دو پرکار سے بتایا کہ مایا ہے دو بھانت کی دیکھی ٹھوک بجائے ایک ملاوے رام سو ایک نرک لے جائے ایک مایا تو وہ ہے جو پرماتما کی اور لے جاتی ہے اور ایک مایا وہ ہے جو ہمیں سنسار میں لے جاتی ہے ایک ملاوے رام سو ایک نرک لے جائے ایک نرک میں لے جاتی ہے ارتھات بار بار سنسار کے جنم مرن کے چکر میں ڈال دیتی ہے پر سے کو ہمارے مہا پوشوں نے دو پرکار وباجن کیا ایک مایا اسی کو پریپرکرا اور دوسری ہے اودیا مایا جس کو جڑ پرکرتی کہا گیا پرکرتی واست میں یہ جو اشدام مو پرکر ہے جس کو جڑ پرکرتی کہا گیا پانچوں من بدھ اہنکار یہ جیواتما کے پہلے ہماری جیواتما ہے جب تک ہمارے انترال میں ہمارے تین گن ہمارے مہاپرشوں نے بتائے کہ پرکتی ترگن سترتم ان تینوں گنوں کے دوارا پرکر ہے تو جیسے ہی جیسے ہمارے انترال میں گنوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا جائے گا ویسے ہی ویسے ہمارے انترال میں پرکرتی کا بھی دباؤ رہے گا یدی ہمارے انترال میں کا پر ہے تو ہمارے انترال میں آلس ندرا پرماد رہے گا مو کا گھن گا اور جب ہمارے انترال میں رجوگن کا پربھاؤ رہے گا تب ہم کر میں پروت ہوں گے بھجن کریں گے مگر کوئی نہ کوئی کامنا ہمیں ہمارے پیچھے پڑی رہیں گی کوئی نہ کوئی کامنا کو لے کر کے بھجن چنتن کریں گے پوجا پاٹ کریں گے لوگ اور جب ست گن کا باہل رہے گا ہمارے انترال میں تب ہمارے انترال میں دھارا دھیان سمادھی کی پکڑ رہے گی پر سے تینوں گنوں کا یہ بتایا اور جب ہمارے تمو گن کا پروک رہتا ہے تمو گن کا رہتا ہے تب ہمارے اترال میں سپت رہتی ہے اسی لیے ہم پرکر کے روپ کو سمجھ نہیں پاتے کہ واست موہ کے گھنے ادھکار میں پڑے رہتے ہیں پرماتما کی اور بھی گتیشی ہو پاتے پرما کیا ہے پرکر کیا ہے سمجھ نہیں پاتے کیوں کیونکہ ہمارے اترال میں موہ کا گھن ادکار ہے کہ ہمارے اترال میں تھوڑا سا بھی بن چنتن کے دوارا پرماتما کے نام کے جاپ کے دوارا مہ پہ سمرن کے دوارا جب ہمارے اترال میں تھوڑا سا بھی تمو کا آورن کم ہوا تب ہمارے اترال میں جسے جیواتما کہا گیا ہے جیواتما ہے تو ہم سب کے انترال میں مگر وہ جیواتما بھی ہم سب کے انترال میں پرسپت ہے پرائ لوگ کہتے ہیں کہ جیواتما کیا ہے جیو کیا ہے وہ جیواتما ہم سب کے انترال میں پرسپت ہے کنتو جب ہم تھوڑا سا بھی پرماتما کی اور گتیشیل ہوں گے پرماتما کے بجن چنتن کی اور لگیں گے ایک پرماتما کے نام کے جاپ میں لگیں گے مہاپر کے سوروپ کے سمرن میں لگیں گے تو ہمارے انترال میں جو ہماری جیواتما جو ہماری آتما جو پرسپت ہے وہ جاگرت ہو جائے گی ہمارا مارگدرشن کرنے لگے گی ہمیں بڑائی برائی سے ہمارا مارگدر کرے گی کب تم سب غلط چل رہے ہو کب صحیح چل رہے ہو کب تمہیں کس سے بچنا ہے کس سے کس سے بچنا ہے کیسے کون تمہارے راہ میں سہیوگی ملے گا اس پرکار سے جیواتما ہمارا مارگدرشن کرنے لگتی ہے جسے آتم کی جاگتی کہا گیا جب ہمارے ان کا تھوڑا سا بھی اتکار سماپت ہونے لگا اور جب ان کا تھوڑا سا میں ہوا تو ہمارے مایات ہو جاتی ہے ہمارے اترال میں چیتن پرکر جو پرسپت تھی وہ جاگت ہونے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے ہم پرماتم کی اور گتیشیل ہونے لگتے ہیں اور یہی ہے یہی سے آدی شکتی کی آئی شکتی کا جو ہے جیسے کہ جو آئی شکتی روپ میں نام جب ویسے ویسے ہمارا سمپتی کا ارجن کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے انترال میں آئی شکتی کا اتھان ہوتا جائے گا وہ وہ انمکھ ہوتا جائے گا اس کا اور ایک دن وہی جیو آتما جب اپنے مو روپ میں پرکٹ ہو جاتی ہے تو وہی پاروتی کے روپ میں اوترت ہو جاتی ہے پاروتی ہے تو وہی وی ہماری جو پہلے پرسپت تھی جو اودیا کے گھنے ادکار میں پرسپت سوئی ہوئی تھی وہی ہماری جو جڑ پرکرتی تھی وہ ودیا مائک کے دوارا چتر پرکر میں پریت ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ پیمتی کے دوارا ہمیں اس پرماتما کے دوارا پرماتما کی اور لے چلتی ہے اس پرکار سے جیسے جیسے اتان ہوتا جائے گا پھر یہی پیمتی ہمیں اس پرماتما سے پورش سے جسے بہان شری کشن نے کہا کہ میں ہی چیتن بجور پیتا ہوں اس موڑ روپ پرماتما میں ہمیں ملا لے گی جیسے کہ کبیر داس جی کے بھجن میں بھی آیا ہے کہ اکشر ماہی نرکشر در سے سہے بھاو من لاوے شی شکتی جب ایک بھائی تب کسنا پرمپت پاوے کہ اکشر ماہی نرکشر در سے گیتا میں اکشر اور اکشر دو پرکار سے اس کا ویواجن کیا کہ ایک پرشت ایکر پر پورش ہوتا ہے ایک اکثر پرکار کا ایک اسی پریو ہوتا ہے وہ ہے اتم تو اکشر تو وہ ہے جو پرکرتی کو گتیشیل ہے جیسے کہ جو جس کے انترال میں ودیا مایا پرسپت ہے ابھی اور اکثر پورش وہ ہے جس کے انترال میں جو اپنی من سہت اندروں کو سہیگ کرنے میں لگا ہے اور جس کے انترال میں ودیا مایا جاگرت ہے جس کی جیو آتما جاگ چکی ہے جس کے انترال میں آدھ شکتی ہے وہ افتریت ہو چکی ہے تو اکشر مائی نرکشر اکشر ورسے تو اس اکشر کی حسطیتی میں بھی جسے کٹھست اکشر پرش کہا گیا جس کی منصہی تندرہ کٹھست ہے تو اس پرکار سے دعوی مو پرشوں کے اکشر اکشر ایوچ اکشر سروانی بھوتانی کٹھست اکشر اچھے تو جتنے بھی اکشر پرش ہیں سب سمپورن پہ جو اکشروں دونوں سے پڑے ہے اسی کو کبھی داس جی نے کہا کہ اکثر ماہر در سے جب ہماری من سے اندریاں بھی کٹست ہو گئی اس کے پشچا جب جس کو جو ایک مہا پی استھتی ہے اتم پورش جسے کہا گیا جو ایک پرماتما کی استھتی ہے اس اوسا کا جس نے اولاکن کر لیا اکثر ماہنی رکشر درسے سہج بھاؤ من لاوے اور جس کو پہلے جس پرماتا کے بہن چنتن میں وہ پہلے پریاس کرتا تھا دھیان سمادی میں جس میں پہلے اس کو پریاس لگانا پڑتا تھا اب وہ اس کے انترال میں سہج ڈھل جائے دھارنا دھیان اس کے ڈھل جائے اکثر ماہی نرکشر در سے یہ نرکشر کی جو استھتی ہے جو پرماتم سروپ کی جو استھتی ہے کی جو ہے اس کے انترال میں سہج ڈھل جائے تو اکثر ماہ نرکشر در سے سہج بھا من لاوے ایسے پورش کے انترال میں دھارا دھیان سما کی استھتی سہج ڈھل جاتی ہے اس کو دھارا دھیان سما میں کوئی پریاس وشیش پرماتما کے دھیان میں سما میں پریاس نہیں کرنا پڑتا سہج اس کے ابیاس میں ڈھل جاتا ہے تو اکثر مائ نرکشر در سے سہج بھا من لاوے شیو شکتی جب ایک بھائی تب اس پر جب شیو شکتی ایک ہو گئی جب دھارا دھیان سما ہمارے انترال میں ہمارے سوا میں سہ ڈل گئی تو شیو شکتی جب ایک بھائی تو شیو شکتی ایک ہو گئی شکتی جو پرکرتی تھی پرکرتی کا جو دو سوروپ ہم نے بتایا کہ ایک اودیا مایا ایک ودیا مایا یہ دونوں سماپت ہو گئی یہ شیو میں سماہ ہو گئی شیو شکتی جب ایک بھائی شیو جو ودیا مایا تھی جو اودیا مایا تھی وہ سماپت ہو گئی اور ودیا مایا کا کام تھا پرماتما میں ہمیں پرماتما کی اور لے چلنا اور جب پرماتما کی اور ہم پرماتما میں ہم جب ایکاکار ہونے کی اوستھا آ گئی تو ودیا مایا بھی سماہت ہو گئی تو شیو شکتی ایک بھائی مایا بھی سماپت ہو جاتی ہے تو شیو شکتی جب ایک بھائی تب کس نہ پرمپد پاوے تو پھر کیسے نہ پرم پد وہ پاوے گا تو نشچ پرم پد کا ادھیکاری بن جاتا ہے نشچت وہ موکش کا ادھیکاری بن جاتا ہے وہ ایسا مہاپرش وہ دوسروں کو بھی موکش کا ادھیکاری بنانے کی کھمتا والا ہو جاتا ہے اس پرکار سے دو پر دو دو ہی لائنوں میں کبیردار جی نے شیو شکتی کا مول انہوں نے بتایا کہ کیسے اکشر مائی نرکشر در سے سہے بھاؤ من لاوے شیو شکتی جب ایک بھائی تب کسنا پرمپت پاوے تو اس لیے شیو اور شکتی اسی کو پرکرتی اور پورش جیسے کہ گیتا میں بتایا ہمارے شاستروں میں بھی اپنیشدوں میں بھی اس کا پرکرتی اور پورش کے نام سے اسی کو شیو پورا آدی شکتی اور شیو کہا گیا تو شیو اور شکتی ایسا نہیں کہ شکتی کوئی استری کے روپ میں کوئی پاروتی کوئی اوترت ہوئی اور شیو کوئی الگ سے کوئی ایک الگ سے کوئی یوگی کے روپ میں کوئی بہت شیو تھے ایسا نہیں یہ ایک ہمارے مہا پروشوں کے انترال میں پائے جانے والی وشٹ یوگیتاؤں کا نام ہے ش ایک ہے جو بھی کو پتا ہے وہ مہپش شیوسور ہو جاتے ہیں اسی لیے گوسومی تلسی داس جی نے کہا پہلی میں کہا کہ بندی بوتھ میم نت گرو شنکروپین گرو ہی شنکر سوروپ ہے میں نتیہ وندنا بو بوتھ سوروپ ان گرو مارا کیارا کی وندنا کرتا ہوں جو ساکا شنکر سوروپ ہے تو اس لیے جو شیو میں جو ست ہے وہاں آدھراچاریہ سے ان کے شیشیہ نے پوچھا کہ کون پوجنی ہے تو کم پوجنیم تو آدراچاریہ نے کہا کہ جو شیو تتم میں نیش ہے ایسے سدگرو تو شیو ایک استھی ہے ایک اوستھا وشیش کا نام ہے جو کو جو کیل کو جو اپت ہے جو کہ کواپت کر چکے ہیں ایسے ہی سدگرو ہی شیوسور مہاپر ہوتے ہیں ایسے ہی شیوسور مہاپر کے سرکشن میں کوئی بھی کوئی بھی سادھک آتا ہے تو پہلے جو شدر شرینی کا جو سادھک ہے پہلے وہ سیوا کے دوارا نام جب میں لگتا ہے سیوا میں لگتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے انترال میں جب سادنا کی جاگتی ہو جاتی ہے آما جاگت ہو جاتی ہے اس کے انترال میں ودیا مایا جاگت ہو جاتی ہے پرماتا اس کے انترال میں یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہونے لگتے ہیں سادھنا ودھی کی جاگتی ہو جاتی ہے تو اس کے انتراع میں آد شکتی کا وہیں سے اوترن ہو جاتا ہے یہی ہے ستی کا سوروپ جس کو ستیہ میں ستی ہے ستی ایسا نہیں کہ کوئی استری تھی کوئی وشٹ کوئی ایک الگ سے کوئی ایک آسمان سے کوئی الگ سے کوئی شکتی اوترت ہوئی تھی وہ ہمارے اترال میں ہونے والی پرگ ہونے والی ایک پرماتم کی ایک دیوی شکتی ہے ستی ستیہ میں وی ستی ہے جب ہم کسی مہا پھر کے شروع ساندھی میں سیو میں لگیں گے ایک پرماتما کے نام جب پہ لگیں گے اور ان کی ٹوٹی فوٹی سیوا کے دوارا ان کے سروپ کے سمرن کے دوارا جب ہمارے انترال میں ودیا مایا کی جاگتی ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں ودیا مایا کا آورن سماپت ہونے لگتا ہے اور ودیا مایا کا پرکاش پھیلنے لگتا ہے جیسے جیواتما کہا گیا جیو آتما کی جاگتی ہونے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے یہی ستیہ میں ستیہ میں چنتن میں لگتا ہے سادھنا میں لگتا ہے وہی ستی بھلے ہی سا میں لگی تھی ستی کنت ایک دن اس کے انترال میں بھی کپٹ آ جاتا ہے جیسے کہ بھگوان رام جب جا رہے تھے ون میں سیتا کے ویوگ میں تو سیتا کے ستی کے من میں ہو گیا کہ کیسے یہ پرماتم ہے کیسے برم ہے یہ جو ایک استری میں بٹک رہے ہیں تو وہ نہیں پائی تو ان کے اوپر ایک میتھیا اس کے انترال میں ایک سنشی ہو گیا تو بہان شیو نے اس کا بڑی پرکار سے سمادھان کیا مگر جب اس کے انترال میں اس سما کا سمادان نہیں ہوتے دیکھا مہان شیو نے بہ شیو نے کہا کہ جو بھی تمہارے من میں جو تمہیں پھر وہ کرو پھر وہ شیو بہن رام کی پریکا لینے کے لیے سیتا کا ویش کے ان کے سامنے چلی گئی کنتو رام ستی کے اس ویش اس کے ستی کے اس ویوہار کو جان گئے کہ یہ آدی شکتی ہے یہ ستی ہے بہن بہن شیو کی تو یہ ہماری پریکشا لینے کے لیے آئی ہے تو رام نے کچھ گھبرا گئی تو ڈرتے ڈرتے سے جھوٹ بولا کہ ہم نے کچھ بھی پریشان نہیں لیا کنتو وہاں شیو جان گئے تو اسی کارن سے کپٹ کے انترال

سادنا کے دوارا انیک جنم انیک جنموں میں سالوں تک اس نے تپسیا کی پھر ایک تپسیا کے دوارا اسی پاروتی کے روپ میں مش کو پایا تو اس پرکار سے یہ پاروتی ایسا نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی استری تھی پاروتی بھی وہی جو ہمارے ستیہ میں جو وی تھی جس کے دوارا ہم بہن چنتن میں لگتے ہیں تو جہاں بھی سادک کے انترال میں تھوڑا سا کپٹ آ جاتا ہے تو جیسے کہ کبیر داس جی کا ایک بجن ہے کہ کہ چنر میں کبھی داس جی کے بھجن میں ہے کہ گھونگٹ کے پٹ کھول رہی تو ہی پیا ملیں گے جو کپٹ کا پٹ ہے یدی ہم کپٹ کے پردے کو ہٹا لیں گے تبھی پیا ملیں گے ارتھات جب ہم جب تک ہمارے انترال میں یہ کپٹ کا ویوہار سماپت نہیں ہوگا تب تک ہم اس پرماتم کو نہیں پا سکتے تو اس لیے جب تک ہمارے انترال میں کپٹ رہے گا تب تک ہم اس پرماتا کو نہیں پراپت کر سکتے اس لیے ستی کے انترال میں بھی کپٹ کا مطلب ہے کہ جہاں اس کے انترال میں کپٹ آیا ستی کے من میں کپٹ آنے کا مطلب ساد کے من میں جو کپٹ آیا سادک کے انترال میں تھوڑا سا بھی کپٹ آیا ہے گرو مہاراج کے پرتی ان کے پرتی کوئی سنشیا ہو جاتا ہے ان کا آدیش کا پالن کرنے میں تھوڑی سی ترٹی کرتا ہے اور جان بوجھ کر کے اور اپنا کچھ بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں ہم جو بھی کر رہے صحیح ہے گرو مہاراج جو کہہ رہے ہو غلط ہے اس پرکار سے جہاں سادھک کے من کے انترال میں تھوڑا سا کپٹ آ گیا تو وہ ایک آورن بن جاتا ہے اس کے لیے اس کو کبھی کبھی جنم بھی لینا پڑ جاتا ہے جیسے کہ پوجا گرو مہاراج کہا کرتے ہیں کہ پرمنس مہاراج کہا کرتے تھے کہ گرو مہاراج کے سامنے جو ہردے میں وہی زبان پہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہردے میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے مہا پوشوں کے انتراہ میں جو کچھ بھی ہو جو ہر ہونا چاہیے تو یعنی ایسا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں کبھی کبھی جنم بھی لینا پڑ سکتا ہے تو یہی ستی کا جنم لینا ہے تو ستی پھر دکان میں وہاں سے ستی کا مان شیو جو ہے پرتیاگ کر دیتے ہیں اس کو ستی کا پرتیاگ کر دیتا ہے پھر وہی ستی دکش یج میں جا کر کے اپنے شریر کا شریر کا آہتی دے دیتی ہے تو شریر کی آہتی دینے کا مطلب ہمارا ایک ایک سنکلپ ہی ایک ایک شریر ہے یدی ہم نے شریر کے رہتے ہی اپنے اس کپٹ کا پرتیاگ نہیں کیا تو ہمیں اگلا جنم لینا ہی پڑے گا اور یدی شریر کے رہتے ہی رہتے ہم نے اس کپٹ کے سنکلپ کا پرتیاگ کر دیا اس کپٹ کا جو ہمارے انترال میں جو سنکلپ بنا ہوا ہے سنسکار بنا ہوا ہے اس کو یدی ہم نے سماپت کر دیا تو ہم اسی جنم میں بھی اس کو سماپت کر سکتے ہیں اس لیے شیری پرتیاگ کا مطلب ہے کہ شیری ایک سنکلپ کا پرتیاگ کر دینا جو کپٹ والا سنکلپ تھا اس کا پرتیاگ کر دینا یہی ہے ستی کا شہری کا پرتیاگ کرنا تو یدی ساد اس پرکار سے اپنے اترال میں کپٹ کے سنکلپ کا پرتیاگ کر دیتا ہے تو وہی سادک کے انترال میں جو کپٹ کا پردہ تھا وہی کپٹ کا پردہ ایک دن پریم میں وقت کے روپ میں پرورت ہو جاتا ہے تو وہی سادک پر تیورتا کے ساتھ پرماتما کے چنتن میں لگنے لگتا ہے اس کی سادھنا اور تیوہتی ہے تو وہی میں لگنے والا سا جب پرماتم کی اور تیور جاتا ہے تو ایک دن وہ گوڑ تپسیا کے دوارا اسی جنم میں اس پرماتم کو پراپت کر لیتا ہے جیسے کہ پاروتی نے بہشی کو پراپت کر لیا ایک اور جہاں کا پاروتی سے وواہ ہوا تو پھر وہ وہاں اردناری ہو گئے کیوں کیونکہ شیو اور آدھی شکتی ایک ہی ہے اس لیے کہا جاتا ہے ایک ہونے کا مطلب اردناریشور کا مطلب کہ اس پرماتما میں جو سدگرو ہے ان کے سروپ پہ سماہت ہو جانا تو پریم کے ساتھ جو وہی سادھک جو ستمتی کے ساتھ لگا تھا پھر وہی سادک پر کے ساتھ جب لگ گیا تو ایک دن وہ مہا پہ پا جاتا ہے ان کی اسی اوسا کو پراپت کر لیتا ہے اور وہ بھی ایک دن شیوسور ہو جاتا ہے اس لیے شیو شکتی جب ایک بھائی تب کس نہمپر جو شیو شکتی ایسے سنترال میں جو اس کی پرکتی تھی وہ سماپت ہو گئی جو ودیا مایا تھی وہ بھی سماہیت ہو گئی اسی شیوسوروپ میں جو مہاپرش تھے جس جس مہا پوش کو مہاپرش کے لیے سادھنا کرتے ہوئے چل رہا تھا اسی مہا پوش کے سروپ کو جو اپنے اترال میں پا گیا جو سروپ میں تو شیو جب ایک پرمپد پاوے تو کیسے نہ وہ پرمپد کا ادھیکاری بنے ایک دن وہ پرمپد کا ادھیکاری بن جاتا ہے ارتھات وہ بھی ایک سدگرو مہپر یوگیشور کے روپ میں کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے شیو شکتی کا جو سروپ ہے یہ ہمارے جو مہاپرشوں کے مہپروشوں کی پراپت کرنے کی سا چراہ کا جو ہمارے پورا پورا جو بتایا گیا ہے کہ کس پرکار کیسے ایک شیوس روپ مہاپر پائے یہ ان کی ایک سمپور سا ایک ساتھ اس میں پرست کیا گیا ہے نہ کہ کوئی ایسا کہ وہاں شیو نے کوئی پاروتی کوئی ہماچل ایک کوئی ایک راجا تھے اس کے یہاں پاروتی جنمی پھر اس سے وواہ ہوا ایسا نہیں مہاپرش جب بھی رہتے ہیں وہ ایکانت واسی رہتے ہیں اور اس لیے یہ سب جو ہمارے جو شاستروں میں جو لیکھ ہے شیو شکتی کے روپ میں ہو یا بہت شری کرشن یا رادھا کے روپ میں ہو چاہے رام اور سیتا کے روپ میں ہو یہ سب ایک سادک کو مہاپرش کے بیچ کی جو اوستھا کا چترن ہے سادنا کی اوستھا کے چترن دونوں کے بیچ کا اس کا ورن پرست کیا گیا ہے نہ کہ کوئی مہاپروش کوئی استری رکھتے ہیں یا ایسا کوئی ایک وشیش کوئی ایسا کوئی ایک آڈمبر ہے اس لیے یہ جو جیسے کہ جین سمپردا یا بودھ سمپردا کے لوگوں کا یا کسی سمپردا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہندو ہے یہ شیو پاسک ہیں یا وشنو پاسک ہے یہ دونوں دونوں کی پاتھنا غلط ہے دونوں ہی لوگ دونوں یہ جو اوتار نہیں تھے بانشی ہو رہے رے رام یا کرشن ایسا نہیں یہ نہ تو ہندو ہی صحیح سے جانتے نہ جین یا بودھی سمپردائے والے صحیح جانتے ہیں کیونکہ ہم ہندو سمپردائے میں بھی تمام بہان شیو اور پاروتی کے نام سے الگ الگ ایک شیو اور استری کے روپ میں کامنا لے کر کے نام نانا پرکار کی مورتیاں بناتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کے سمجھنے بھی کچھ ترٹیاں ہیں اس لیے ہم سب لوگوں کو اپنی برانتوں کا سمادھان کرنے کے لیے کسی تتدرشی مہاپرشوں کے شر ساندھی میں جانا چاہیے اور ان گھٹناؤں کا جو واستک رہسیہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پرتشیل ہو کر کے سادنا میں لگنا چاہیے اوم شری ست دیو بھگوان کی جے